وقع بن جراح نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے قیس بن ابی حازم سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت عدی بن امیرہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کریں اور وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی وہ شخص قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں دیکھ رہا تھا یہ بات سن کر انصار میں سے کالے رنگ کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اسے اپنا کام واپس لے لیجئے آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا اس نے کہا میں نے آپ کو اس اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے یعنی میں اس وحی سے ڈرتا ہوں آپ نے فرمایا میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام کا عامل بنائیں وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو لے کر آئے اس کے بعد اس میں سے جو چیز اس کو دی جائے وہ لے لے اور جو چیز اس سے روک لی جائے اس سے دور رہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو تینتالیس